بچے کا سرکار کی مطالعہ کو دیکھ رہے ہیں ہاں۔ یہ آخیا کہ مناظر دے فرائض بھی میں آپ انجام دیا گا صدر ہے جو بھی آپ کے فرائض انجام دیا چلو یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ فن نے مناظرہ دی رسیدیا کتاب تاریخ لکھی ہوئی اگر وہی کرنگے تھے آج انہوں واسطے میں مانا یونس صاحب نے آگے ہوں میں صدر بھی ہو گئے مناظر بھی ادھر آل سنت دا بریلوی استعمال کرو ادھر لفظ دیوبندی استعمال اور اگر حضرات آل سنت و جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں تو کسی بھی فیصلہ کر لیں کہ آل سنت و جماعت ہے باقی جڑا موضوع طے ہو اسی کے مطابق ہی ہی دونوں تھو احتیاط اور اگر اسی اسی کے مطابق کرنا ہے تو اصول نہ اگوں یہ سلسلہ ادھر لفظ سنت کا کا ہوگا ہوگا صرف جو بندی نہیں دینا پڑھ رہا جس طرح میں گزارش کیتی ہے مولانا محمد یونس صاحب نہیں آ رہے تھے جلد تو تعلق رکھتے دیں آ میرے سامنے بیٹھے شاید کچھ دنوں سے میرے رقیب کے استاد بھی ہو میرے نام سے ادار انہوں مطلب کا فلم کسر کا باقی ہے فلم کسر کے ساتھی بھی ہے

خبردار اور بطور مناظر دونوں خدمات کرے انجام گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رحمانی صاحب اگر بولیں گے پر میری جب تھی گریب کی سزا ہو جیسی جو مرضی کرانی ہے جب تھی اپنے آپ کو سنت آپ جو جیسی اپنے آپ کو سنت آپ کو نہیں تو پہلے اس سے فیصلہ کر لیں کہ پہلے سنت کو یہ اصل موضوع تو جان فرام کی گل ہے مانی کا آپ اس کو کیا کر دیا اسی پھر ان شاء اللہ تھوڑا گھر پورا کر دیا تسلی رکھو ان شاء اللہ پورا کر دیں گے یہ سنوان کے پہلے ایک گل نبیڑ لگیے تو اس کے بعد شروع کریں گے اور بسم اللہ کر کے جناب ٹائم کا یہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم مولوی سعید اسد صاحب نے اپنی اس تقریر میں کچھ الفاظ وہ کہے ہیں جو ان کو کہنے نہیں چاہیے تھے ان کی طرف سے ایک آدمی نے مداخلت کی جس پر رحمانی صاحب نے اس کو ڈانٹا تو چاہیے یہ تھا کہ سعید اسد صاحب اپنے آدمی کو کہتے کہ تو نے غلطی کی پر یہ ہمت تو وہ نہ کر سکے اب الٹا رحمانی صاحب پہ کچھ ماضی کی داستانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شرمندگی کا داغ دھونے کے لیے کچھ بے جا قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں مولوی صاحب کیسٹیں موجود ہیں ہر آدمی خود سن سکتا ہے اب جھوٹ چھپنے کا وقت نہیں رہا اس لیے اس قسم کی باتیں مت چھیڑیے رحمانی صاحب یا کسی کو اب مخاطب کرنے کی ضرورت بالکل نہیں رحمانی صاحب کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو لائیے اپنے کسی اشرف صاحب سے یا کسی اور کو رحمانی صاحب کے ہم ادنا خادم انشاء اللہ ثم انشاء اللہ عوام پہ آج ظاہر ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ پہلے رحمانی صاحب کے کسی ادنا خادم کا مقابلہ تو کر لیں اور بات چپ کرو بھائی ابھی تو پتا چلے گا نا تجھے بھی مزہ آ جائے گا سنگ رہ بننے کا تیرے جیسے تو پائے رحمانی کی ٹھاکر میں رہتے ہیں اب مناظرہ چونکہ شروع ہونے کی بات ہے اس لیے میں مولوی سعید اسد صاحب سے یہ بات کہوں گا میرا خیال یہ ہے کہ اس مناظرے کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے دعا بادل جنازہ اس کے لیے میرا خیال یہ ہے آگے وہ اپنی رائے جو پیش کریں گے کم از کم پانچ گھنٹے وقت ہونا چاہیے ماشاء اللہ مولوی صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرا رقیب ہے آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں رقیب کون ہوتا ہے رحمانی صاحب کا میں رقیب ہوں ماشاء اللہ اور رحمانی صاحب نے کہا کہ مولوی یونس صاحب جو ہے سعید اثر صاحب کے استاد ہیں چند دنوں دونوں صاحب نے کہا جی رحمانی صاحب سے جی اگر مناظرہ کرنا ہے تو امام الملازمین حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سے آنی ہے صحیح اسد کے ساتھ تو رحمانی کا خادم دونس مناظرہ کرے گا اب فیصلہ کیجیے علامہ صاحب میرا اور آپ کا رشتہ کیا آپ خادم ہیں اس کے جو مجھے اپنا رقیب کہتا ہے استاد آپ کے طرف مجھے کوئی اعتراض نہیں پانچ گھنٹے مناظرہ کر لیجیے پانچ گھنٹے کر دینا لیکن یہ میں عرض کروں پانچ گھنٹے کا وقت اگر آپ کی مرضی ہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں بتا دیں آپ بتا دیجیے آپ نے جب پانچ گھنٹے کا ذمہ لے لیا جب پانچ گھنٹے میں باقی بھی آپ کر پہلی تقریر پندرہ منٹ بعد والی تقریر دس دس منٹ کیجیے آپس میں گھڑیاں ملا لیں پچاس منٹ پچاس یہ آپ کس طرح بتائیں گے کچھ چیزوں کی موت کر العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيب اللہ مولانا العظیم بڑی محبت سے دوسری بزرگ حضرات حضرات محترم جیسا کہ آپ نے سنا آج کے مناظرہ کا عنوان ہے کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا گناہ ہے میں نے آج اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم علیہ السلام السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ نہیں جائز ہے آپ حضرات نے سن لیا نا میں نے کیا ثابت کرنا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ جائز ہے جبکہ مولانا یونس صاحب نے کیا ثابت کرنا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں گناہ ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیں اب ذرا میری بات دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ نے کچھ عبادتیں ایسی بنائی ہیں کہ ان عبادتوں کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے وقت مقرر نہیں فرمایا مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا کہ ان دنوں میں حج ہو سکتا ہے آگے پیچھے حج اسی طرح نماز فجر کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا نماز ظہر کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا نماز اثر کا مغرب کا کا وقت مقرر کر دیا اور فرمایا رواجے وقتوں نے اب رمضان شریف کے روزے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا رمضان کے روزے جن جن دنوں میں رکھا صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت مقرر ہے رات میں روزہ رکھ سکتے ہو پتا چلا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے ٹائم مقرر اور کچھ ایسی ہیں جن کے لیے ٹائم ہے اب دعا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت بھی کیسی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب دعا اور مکل عبادت ہے دعا ساری عبادتوں کی جان ہے اس کا لفظ ہے دعا عبادت ہے سارا قرآن پڑھ لیجیے روزے کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا نمازوں کے لیے وقت مقرر کیا حج کے لیے وقت مقرر کیا ہے لیکن دعا کے لیے اللہ نے وقت مقرر ہے نہیں کیا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ دعا قبول کرتا ہے ایمانداروں کی اور ان کی جنہوں نے نیک کام کی دعا قبول کرتا ہے ایمانداروں کی اور صالحین کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا صبح کے وقت دعا مانگو تو قبول کروں گا آگے پیچھے نہیں قبول کروں گا سارا قرآن پڑھ لیجیے بسم اللہ کی کی بات سے لے کر سین تک کہ زہر کے وقت دعا مانگو گے تو قبول کروں گا مگر اگر زہر کے علاوہ دعا مانگی تو تمہیں جہنم میں پھینکوں گا اللہ نے کہیں نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا جنازے سے پہلے دعا مانگو قبول کروں گا جنازے کے بعد قبول نہیں کروں گا اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہیں نہیں کہا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں سنتا تمہیں جہنم میں پھینکوں گا ہاں، یہ بھی نہیں میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ایمانداروں اور صالحین کی دعائیں قبول کرتا ہوں میں صرف دعا مانگی یا اللہ یہ مرنے والا ہے اس کو دعا مانگی اللہ کہتا ہے تم نے دعا مانگی میں نے قبول کی اور اپنے فضل سے اللہ فرماتا ہے میں مزید بھی دیتا ہوں تم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اسے جنت دے دے جنت میں ستر ہوئے دے دے ہم بہتر دے دیتے جو اس کا موتی ہے انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ان کے لیے سخت عذاب ہے جو انکار ملتا برو جو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں سنتا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا ہوگا جو بتوے لگاتے ہیں سن لو وہ کرتے ہیں انکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی آیتیں ہوں گی گنتے جانا ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے

باقی جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تم مانگو تمہاری کو قبول کروں گا اور جو بندے مجھ سے مانگنے سے اکڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں جو میری بارگاہ میں دعا نہیں مانگتے دعا مانگنے سے اکڑ جاتے سید خلون سجد جب یہ آیت نازل ہوئی نا سیابا کے دل میں آیا کاش ہمیں ٹائم کا چل جاتا کہ کس ٹائم دعا مانگے تو قبول کس کے دل میں آیا کہ وقت دعا مانگے تو قبول ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

اور صبح دعا مانگو میں سنوں گا شام دعا دعا دعا دعا مانگو مانگو مانگو میں میں میں سنوں سنوں گا گا کے وقت وقت وقت یہ تو اللہ تعالیٰ ہے ہوتا دان جس بھی کو قبول کرتا ہوں اب یہ نہ کہنا کہ ترجمہ موڑی شہید طرف سے کر رہے ہیں دور سنو علماء دیوبند کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر مولوی محمد ادریس صاحب قادری جو جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث رہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی لیجیے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت بھی وہ مجھ سے درخواست کرے اللہ فرماتا ہے میں دعا کو اب یہ جنازے کے بعد وقت آئے مجھے تو سمجھ نہیں آتی نمازی جنازہ چاچی ہے جب تم نے جنازہ پڑھ لیا تو چاچو ہو گیا اب اللہ سوچا ہی نہیں جب ہم تک بس پابندی خبردار دعا مت مانگو نہیں تو جنم میں جاؤ پابندی جادو ہے ادھر قبر میں رکھا مٹی ڈال دی دبل کر دیا تو اب جادو قدم سبحان اللہ یہ بھی جو بندی حضرات کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں اور شریف مولوی یہ مانتا ہوں جو بندی سارے ہی ایسے نہیں ہیں شریف بھی اور شریف مولوی مولوی دریف صاحب بھی شریف مولوی مولوی مفتی محمد شفیع صاحب جو دار العلوم جو میں مفتی بھی رہے ہیں

ربکم استجب لکم یعنی کہا پروردگار نے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا تو لوگوں نے کہا